بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سلاد کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین گرامی ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب القول المتین جہالتیں یا خیانتیں سلسلہ وار رد کی چوتھی قسط تیسری قسط کے آخری لمحات کے ساتھ اس قسط کے ابتدائی لمحات کی دو باتیں شامل کرتا ہوں امام اوفر اللہ رحم اللہ کی عبارت کو جن شراح شارحین نے رد کیا قبول نہ کیا ان کے اسماء گرامی گنوا چکا ہوں دو باقی رہ گئے ہیں وہ ابتدا میں پیش کر کے اگلی قسط میں عدم رکھیں گے ان شاء اللہ مشہور محقق اور مدقق عرب و اعظم کے امام ملا عصام جن کی شرح جامی پر تعلیقات مشہور ہیں حواشی مشہور ہیں ان کا جو حاشیہ ہے شرح عقائد پر اور وہ حاشیہ یہ مجموعہ حواشی وحیا جو ہیں مکتبہ اسلامیہ میزان مارکیٹ کوئٹہ کے چھپے ہوئے اس میں ملا اسلام کی شرح کے دو سو انتالیس صفحے پر موجود ہے وفی قول ہی فنح لا لان توقہ فی شان ہی منافات الما قاله الغزالی الغزالی فل فی لانت الاشخاص خطر فلنجتنبه فل خطر فی سکوت ان لانت ابلیس فضلا عن گئی رہی فرمایا ملا تفتازانی کہ یہ جو عبارت ہے کہ لا نہ توقف و ہی یہ منافات رکھتی ہے امام غزالی کے احیاء کے کلام کے ساتھ جو انہوں نے فرمایا معین اشخاص معین لوگوں نام لے کر ان کی لان ان کو لانت بھیجنے میں بہت بڑا خطرہ ہے ہمیں بچنا چاہیے اگر کوئی آدمی ابلیس کو لانت کرنے سے خاموش رہتا ہے تو اس کو کوئی خطرہ نہیں تو دوسروں کو لانت بھیجنے سے دوسروں پر لانت کرنے سے خاموش رہنے میں کیا خطرہ ہوگا لیکن کرنے میں خطرہ ہے یہ امام غزالی کا کلام فرمایا منافی ہے امام تفتہ زانی کے کلام کے تو ملا اسام نے قبول نہ کیا ان کے کلام کو امام غزالی کا کلام جو اس کا معارض تھا اس کو پیش کر کے تو اپنے جو ہے وہ ابا اور انکار کا اظہار کر کے چلے گئے عجیب بات یہ ہے یہ کتاب ہے وہی شیخ رمضان آفندی شراکت پر جس سے انہوں نے حوالہ دیا تو بنا دیا شاہ عبد العزیز کی تصنیف یہ شیخ رمضان آفندی جو ہے انہوں نے بھی اپنی شرح میں قال حجت الاسلام بعد میں ذکر کر کے فوراً یعنی جو ہی ضانی رحمہ اللہ کا قول ختم ہوتا ہے تو شرح میں فرماتے ہیں کالا حجت الاسلام لم یس بت اس انا یزید قاتل الحسین عوام رب قتل اور فلا تجوز نسبت مسلم اللہ کبیرہ بلا تحقیق کہ امام حجت الاسلام غزالی فرماتے ہیں بالکل ثابت نہیں ہے کہ یزید نے امام حسین کو قتل کیا ہو یا قتل کا حکم دیا ہو یا اس پر راضی ہوا ہو لہذا کسی مسلمان کی کسی کبیرہ گناہ کی طرف نسبت جو ہے وہ بغیر ثبوت کے کرنا جائز نہیں ہے لہذا یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہنے ہی جائز نہیں ہے کہ یزید نے قتل کیا یا کروایا اب یہ بھی امام غزالی کا یہ قول احیاء سے اٹھا کر رمضان افندی ادھر نقل فرما کر تو اظہار برات کر گئے کہ جناب تفسدانی ہم آپ کے قول کے ساتھ متفق نہیں ہے کیونکہ امام غزالی یہ فرما رہے ہیں تو جتنے شارحین ہیں وہ تو سارے کے سارے برات کا اظہار کر رہے ہیں ملا تفتہ زانی کے ساتھ کوئی بھی شامل نہیں ہو رہا ہے تو پتہ نہیں بیچارے کو کیا خوشی محسوس ہوئی کہ ایک غلطی کو اٹھا کر یہ اتنے کثیر علماء کی صحت جو ہے اس کو ترک کر دیا چلو کوئی نہیں دل کے بہلانے کو غالب یہ گمان اچھا ہے لیکن یہاں پر میں خیانت نہیں کرتا ایک بات کر جاتا ہوں رمضان آفندی کے پاس وہی عبارت وہی جملہ وہی فقرہ جس کو خوش ہو کر یہ ڈاکٹر نے پیش کیا ہے اور شیخ عبد العزیز محدث محدے سے دہلوی کا قول قرار دیا ہے میں اس سے پہلی قسط میں یعنی تیسری قسط میں اگرچہ اس قول کے اندر جو انہوں نے خیانت کی ہے وہ ان کی خیانت بھی دکھا چکا ہوں کہ آخری جملہ چھوڑ دیا ہے لیکن پھر بھی جتنا حصہ پیش کیا ہے میں اس کا رد بھی پیش کر جاتا ہوں اور اسی وجہ سے رمضان آفندی جو ہیں وہ قیلہ کے ساتھ اس کو تعبیر کر رہے ہیں جو زوف کی طرف اشارہ ہے اور وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تباتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ یزید نے امام حسین پر فوج بھیجی انہوں نے قتل کیا اہل بیت کی توہین کی تو امیر عامر ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے اپنے لشکر کے فیل پر تو یہ بالکل بال جلی ہے واضح ہے عقل کے ہاں تو میرے بھائی اس کا بھی رد وہی ہے جو غالباً پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تفتہ زانی رحمہ اللہ کو بھی یہی بھول لگی یہی دھوکہ لگا کہ وہ سمجھ بیٹھے یہ تواتر ہے لیکن کمال ابن ابی شریف نے کیا فرمایا تھا یہ شہرت ہے تواتر نہیں ہے اور بندہ ناشیز نے بحمد اللہ تعالی غور تعمل کرنے کے بعد یہی لکھا تھا اور پھر اس کے موافق پایا کلام کن کا کمال ابن ابھی شریف رحم اللہ بہرحال یہ تباتر نہیں ہے اس کو تباتر کہنے والا اس کے تباتر کا دعوی کرنے والا بہت بڑے مغالطے کا شکار ہے اس کی اتباع کوئی بھی صاحب مطالعہ اور صاحب نظر بندہ نہیں کر سکتا اب چلتے ہیں دوستو تمام شارحین کا کلام مکمل کرنے کے بعد یعنی تفتدانی سے براد کے اظہار میں تمام کلام پیش کرنے کے بعد آج کی قسط میں قدم رکھتے ہیں اس شخص ڈاکٹر نے نو نمبر پر جس امام کا قول پیش کیا بزام میں خیش وہ ہے امام کمال الدین ابن حمام حنفی آٹھ سو اکسٹھ ہجری میں ان کی وفات ہے یہ جس طرح لکھ رہے ہیں میں اسی طرح آپ کو سنا رہا ہوں یہ لکھ رہا ہے اس بیچارے کو امام کمال ابن حمام کی جو نصر ہے ان کا کلام ان کی عبارت اس کا اصل حوالہ ان کی کتاب سے نہیں مل سکا یا تو اس وجہ سے کہ آپ کو کیونکہ انگریزی اپنے انگریزی مہربانوں کا مطالعہ کرنے سے فراغت نہیں ملتی اور یا یہ ہے کہ اگر کبھی بھولے سے مطالعہ کیا بھی صحیح تو اتنا آپ کے علم میں وسعت نہیں کہ کتابوں کا استیاب کریں اور کتابوں کو سمجھیں جانے پہچانے ان تک پہنچے پڑھنا پڑھانا یہ بہت مشکل کام ہے اور ایسے عیاش لوگ جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے اس نے ملا علی قاری کی شرف شرح الفقہ اکبر جو ہے نا اس سے شرح الفقہ اکبر سے ملا علی قاری کی شرح الفقل اکبر سے یہ اٹھانے کی کوشش کی ہے یہ کتاب ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ میں جو اصل کتاب ہے کمال ابن حمام کی وہ دکھا رہا ہوں یہ مکران بلوچستان کا چھاپا ہے قرآن اور میرے پاس نیا بھی پڑا ہوا ہے اس پر دو مشہور شرح ہیں اور دونوں ان کے شاگرد ہیں ان کی ہیں ایک وہی کمال ابن ابی شریف اس کا نام ہے المسامرا دوسری قاسم بن قطلو بغا حنفی رحمہ اللہ اور جو متن ابن حمام کا اس کا نام ہے مساجرہ میرے سالہ امام حجت الاسلام غزالی نے لکھا تھا عقیدے میں ان کے ساتھ ساتھ چلے امام ابن حمام مساجرہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ قدم بقدم چلنے کو تو ان کے ساتھ عقیدے میں موافقت کر کے امام ابن حمام اپنی تحقیق کے ساتھ مسائل عقائد کو بیان فرما رہے ہیں تو اس کا نام مساجرہ رکھا اس پر شرح کمال ابن ابی شریف کا نام مسامرہ ہے اور جو قاسم بن قطلبگاہ ہیں محدث کبیر ان کا حاشیہ بھی ساتھ ہے لیکن اس کا مستقل نام کوئی نہیں ہے اب میرے دوستو یہ لکھ رہا ہے ڈاکٹر فقہ حنفی کے نام والی امام الحنفی کی کفر جدید پر تصریح کو ملا علی قاری الحنفی نے شر الفق اکبر میں یوں بیان فرمایا قال ابن الحمام وقت الففی اقفار جزید قیل نعم لما روب بن تحلیل خمر تفبوہی بعد قتل حسین و اصحابی انی جازائتوں بے ما فعلو اشیاخ وسنادیدہم فی بدن و امثال ذالک و علہ وجہ ما قال امام احمد بتکفیر لما ثابت عنده نقل و تقریر یہ عبارت حضرت نے ابن حمام کی شرح فقہ اکبر سے اٹھا کر اپنے گمان کے مطابق پیش کی ہے لکھ رہا ہے کہ امام ابن حمام کفر جزید پر تصریح کر رہے ہیں اور اس تصریح کو نقل کر رہا ہے شرف اکبر میں اب دیکھنا اس کی جہالت اور کا حال اللہ اکبر کاش کے لو یہ لوگ گنگے پیدا ہوتے تو اچھا تھا یہ سکولی طبقہ جو ہے نا یہ گنگے پیدا ہوتے تو اچھا تھا اب دیکھنا یہ کیا ظلم کر رہا ہے سب سے پہلے میں خود امام ابن حمام کی عبارت دکھاتا ہوں ان کی کتاب سے یہ دیکھ یہ عبارت ہے شرح کمال ابن ابی شریف ماتن ابن حمام اور نیچے قاسم بن ہوگا الفاظ ہیں اور میں ترجمہ بھی کرتا ہوں ان شاء اللہ پوری دنیا کو چیلنج کر کے ڈاکٹر اپنے مشائق کو اکٹھا کر کے اس اس کا کو غلط ثابت کر دے میں غلط ثابت کروں گا اس نے جہالت یا خیال کی ہے وقاد تونے فافی اقفار یزید ابن ہی فقیلا نعم یہ ابن عمام کی عبارت اب شرح والے بولتے ہیں لما واقع من ال... لما واقع من من الاسرائيل ذريه الطاهره كلام رب قتل حسين وما جرى مما جنبوا عن سماع الطب ويصوم لذكر الصيام وقيل لا یہ پھر عبارت شروع ہو گئی مطلب وقيل لا اذ لم يثبت لنا عنه تلك الاسباب الموجبه للكفر حقیقت العمر ای طریقہ ثابت القویمہ فی شان ہے توقف فی ہے ورجع امر ہی اللہ سبحانہ لانه عالم الخفیات والمطلع علی مکنات السرائر وحواجس الزمائر فلا يتعرض لتکفیره اصلا وهذا هو الاسلم واللہ سبحانہ اعلم اب ترجمہ سنیے امام ابن حمام فرماتے ہیں یزید حضرت معاویہ کے بیٹے کے کافر قرار دینے میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہاں وہ کافر ہے آگے شارح نے کہا کہ اس نے ضروریت طاہرہ جرت کی قتل حسین کا حکم کیا وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں جن کے سننے کو جی نہیں کرتا پھر ابن حکمام فرماتے ہیں وکیلا لا بعض علماء فرماتے ہیں نہیں کافر نہیں کہنا کیوں کہ وہ جو تم اسباب بتا رہے ہو کافر قرار دینے کے امام حسین کے قتل کا حکم کرنا فلان یہ ثابت ہی نہیں اب اتنی عبارت کچھ جاہل سے جاہل آدمی سننے کے بعد سمجھے گا کہ امام ابن حمام کا یہ مذہب نہیں دو قول نقل کر رہے ہیں فرماتے ہیں یزید کو کافر قرار دینے میں اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں ہاں کچھ کہتے ہیں نا تو اگر کوئی آدمی اس طرح کی اقبال نقل کرے تو پاگل ہی سمجھے گا کہ وہ تصریح کر رہا ہے کسی کام کی آگے جو مذہب ابن حمام پیش کر رہے ہیں اپنا اپنا فیصلہ جو دے رہے ہیں وہ ان لفظوں میں ہے جس کو ڈاکٹر کھا گیا وہ کیا ہے وہ حقیقت المر کہ یزید کے مسئلے کی ساری حقیقت یہ ہے کہ اس میں توقف چاہیے کوئی کلام نہ رجو امر ہی اللہ سبحان رہو اس کا جو مسئلہ ہے خدا کے سپرد کرو ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کافر ہے یا مومن ہے کیوں آگے اشارے لکھتے ہیں کہ مخفی باتوں کو جاننے والا وہ ہے دل کے بھیدوں کو جاننے والا وہ ہے لہذا فلا یو تعرض تقفیر ہی اصلا اس کو کافر قرار دینے میں بالکل تعرض نہ کیا جائے ذرہ برابر بھی اس کے پیچھے نہ پڑا جائے وہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہے تجھے اتنا تمیز نہیں کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں لیکن تو نے پہلے نمبر پر یہ کتاب ان کی نہیں دیکھی تو نے تو حوالہ لیا فقہ اکبر سے کسی اور گھر سے لیکن اب میں بتاتا ہوں کہ تو نے جو اور گھر سے لیا اس میں بھی خیانت کی ہے اس میں بھی میں دکھاتا ہوں صحیح لکھا ہوا کیا ہے اللہ اکبر یہ ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ کی قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہوئی شرح الفق اکبر صفحہ نمبر ہے جس پر یہ باس ہے ساری وہ ہے بہتر اور تہتر میں یہاں پر ابن حمام کی جو عبارت انہوں نے پیش کی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے بتاتا ہوں پس منظر کہ یہ ملا علی قاری نے کلام کیسے شروع کیا جو تفتہ زانی کا نہیں کھول شرح قائد میں انہوں نے پہلے اس کے پرخچے اڑائے ملا علی قاری نے گویا جو شارحین رد کر رہے ہیں اور اظہار برات کر رہے ہیں ان کے ساتھ سخت ترین رد بلکہ میں کہوں گا کہ اگر رد کہنا ہے صحیح تو اسی کو کہو کیوں کہ وہ اشارتن رد ہے یہ سراہتن رد ہے باقی ہی اشارے کر رہے ہیں یعنی امام غزالی کی تو ان کے بعد نقل کرتے ہیں جو معارض ہے منافی ان کی عبارت تو رد کا اشارہ ملتا ہے ملا علی قاری نے تو لفظ لیے لے لے کر ہر ایک لفظ کے پر خچے اڑائے ملا علی قاری نے کس کے پر کس کے کلام کے تفتانی رحمہ اللہ کے کلام کے پر خچے اڑانے کے بعد اللہ اکبر اب قال ابن الحمام ابن الحمام کی عبارت پیش کرتے ہیں قال ابن الحمام وقت الفی اقفار یزید قیلا نعم یہ ایک حصہ ابن حمام کی عبارت کا جو سنا چکا ہوں میں پہلے عبارت اس کا ایک حصہ یہاں پورا کیا پھر اس حصے کی وضاحت اور شرح یعنی کے ساتھ ملا علی قاری خود کر رہے ہیں یہ یعنی کے ساتھ عبارت نہ ابن حمام کی ہے اور نہ ہی ان کے دو شارہین میں سے کسی شرح کی ہے میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں یہ دیکھو ابن حمام کیا فرما رہے ہیں وقت الفی اقفار یزید ابن ہی فقیلا نام وکیل اللہ لنا تل کا الاسباب الموجبا بس آگے وہ حقیقت المر سے اپنا فیصلہ سنایا اپنا مذہب بتایا کس نے ابن حمام نے یہ کیا کر رہے ہیں ملا علی کاری ان کا پہلا جملہ جو ہے قیلا نعم والا اس کی شرح کرتے ہیں یعنی لما بارد عنہما یدل علی اکفارہی من تحلیل الخمر و من تفبوہی بعد قدر اسما صحابہی انی جازیتہم بما فعلو بے اشیاخ قریش و سنادید فی بدر و امثال ذالک ولعلہ وجہ ما قال الامام محمد رحمہ اللہ بتکفیرہی بما ثابت عندہ من نقل تقریرہی یہی بات ملا علی قاری اس میں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں ان کا مقصد یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قیل نعم یعنی جو حضرات کہتے ہیں اکفار یزید ہے اکفار یزید کے قائل ہیں تکفیر جدید کے قائل ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں لما والا دا ہو یہ ملا علی قاری اپنی طرف سے وہ جو قول ہے تکفیر والا اس قول کی شرح اپنی طرف سے کر رہے ہیں یعنی دلیل دے رہے ہیں کہ یار جو حضرات کہتے ہیں وہ کافر ہے تو کس وجہ سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے شراب کو حلال کیا قتل حسین اور ان کے اصحاب پاک یعنی امام پاک اور آپ کے رفقا کو قتل کرنے کے بعد جو اس نے کہا کہ میں نے اشیاء کے قریش کا بدلہ دے دیا وغیرہ وغیرہ اس وجہ سے تکفیر کرتے ہیں جو کرتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ امام احمد سے جو تک نے جو تکفیر کی ہے جو ان سے ثابت ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے اب لالما واقع من لالا واقعہ مما عن سماع الطب يسم يسم لما ذكر سم كما علل به شارح كلامه فرمایا یہ اس کو کافر قرار دینے کی وجہ وہ نہیں جو ابن حمام کی کلام کا شرح لکھنے والا کمال ابن ابی شریف کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا لیما واقع کام مین ہو منل اشترائے الگ ضروری طاہر علاق رہی وہی عبارت اٹھائی ملا علی قاری نے اور کہا کہ یہ جو کہا شارح ابن حمام نے یعنی ابن حمام کی کتاب کی شرح لکھنے والے نے جو یہ وجہ بتائی کہ تکفیر کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی احانت کی قتل کا حکم دیا فلاں تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے یعنی کیا مطلب کہ یعنی سے لے کر شار کلام ہی تک ان کا مقصد کمال ابن ابی شریف نے جو علت بیان کی وجہ بیان کی تکفیر کی بعض علماء کے تکفیر کی وجہ بیان کی اس وجہ کا رد کرنا مقصود ہے اور اپنی طرف سے ایک وجہ بتانا مقصود ہے کہ صحیح یہ ہے ملا علی قاری کی یعنی سے اپنی عبارت ہے پھر جا کر اگلا جملہ بعد میں دیتے ہیں وہ ابن حمام کا وکیل اللہ والا فرماتے ہیں وکیل اللہ اذ لم یس لنا عنه تلك کلش الموجبه لكفره وحقيقه کف رہی وہ حقیقت المر الى الله سبحانه رہی اللہ یہ جا کر جا کر عبارت پوری کی آگے درمیان میں یعنی جملہ معترضہ لائے جملہ معترضہ میں آ کر کیا کیا وجہ بیان کی کمال ابن ابی شریف کی وجہ کے برخلاف پھر کمال ابن حمام کی بھارت پوری کر دی ایک حصہ پیچھے کر دیا ایک آگے کر دیا درمیان میں اپنے جملے لائے کوئی پاگل اور انتہائی جاہل بندہ یا خائن ظالم اسلام اور علماء سے منافقت رکھنے والا ایسا کام کرے گا کہ ایسی عبارت کو سمجھے یہ ابن حمام کی عبارت ہے میرے بھائیوں ایک تو یہ ہے کہ ملا اس ڈاکٹر نے کیا کیا ملا علی قاری کی عبارت کو کیا سمجھا ابن حمام کی دوسرا یہ ہے کہ ان کا مذہب ابن حمام کا توقف ہے اللہ اکبر یزید کے کفر و ایمان میں کلام نہ کرنا اس کا مذہب ہے ابن حمام رحمہ اللہ کا اس نے الٹا جھوٹ بول کر کیا کیا ان کا مذہب بتایا کہ سراہتن کافر کہتا ہے تیسرا یہ ہے کہ ابن حمام کی بھارت یہاں شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری کیوں لائے تفتہ زانی کے رد کے لیے کہ تفتازانی یہ کہتے ہیں ان کا مسلسل رد کرنے کے بعد پھر اس رد کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت بڑے مضبوط محکل طلاق کا نام لیا ابن حمام کا تاکہ پتہ چل جائے کہ تفتازانی زانی کا کلام بالکل غلط ہے وہ تو تفتازانی زانی کے کلام کے غلط ہونے پر مہر لگانے کے لیے لا رہے ہیں اور یہ ظالم کیا کہتا ہے ان کا مذہب سراہتن یہ ہے کہ یدید کافر ہے واہ واہ تیرے علمی یتیم ہونے پر واہ اور خدا امت رسول سے کیا لینا ہے تم نے پیسے کمانے ہیں تو اور بھی تو طریقے ہیں ڈاکٹروں کو تو ویسے بہت بڑے فراڈ آتے ہیں تو دین کے ساتھ تو فراڈ نہ کرو دین کے ساتھ تو ظلم نہ کرو جا دنیا کہنا تارا بازم اکٹھا کر لے جو چشتی نے مطلب نکال دیا دونوں عبادتوں کا اگر اس کے برخلاف ایک کلمہ بھی کو بول کر دکھایا میں ناک کٹا دوں گا تو ڈاکٹر ہے ڈگریاں کر چکا ہے میں نے کوئی ڈگری نہیں کی تو سکولوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں پاس ہوتا گیا اور اللہ کے فضل سے میں سکول میں پہلی کلاس میں ہی فیل ہوں ایسا عجیب فیل ہوں کہ اب تجھے فیل کر کے رکھ دیا تیری ہر بات کو فیل ثابت کر رہا ہوں آؤ میدان میں ابن حمام کا مر ہے اور تجھے اتنا تمیز نہیں ایک آدمی نقل اقوال کر رہا ہے اس پر کہنا کفر جدید پر تصریح واہ واہ تمہارے جیسے محدثین جن کو پانچ لاکھ حدیثیں بغیر صفروں کے یاد ہوں ایسے ہی کرتے ہیں میرے دوستو یہاں میں آپ کو ایک اضافی بات دیتا چلوں ملا علی قاری کا انہوں نے نام لے لیا تو الٹا وہ جیسے کمبل کا شوق رکھ کر بندے نے نہر میں جاتے ہوئے کمبل کو پکڑ لیا تو وہ آگے سے ریچ تھا ریچھ نے جب بندے کو پکڑ لیا تو وہ جان چھڑاتا ہے لیکن جان نہیں چھوڑتی تو اگلے کہتے ہیں وہ بے وقوف کم وقت باہر نہیں آتا اس کو چھوڑ دے اس نے کہا میں کمبل کو چھوڑتا ہوں اب کمبل مجھے نہیں چھوڑتا یہ ملا علی قاری کو سمجھے اب ان کے گاٹے پڑ گئے ملا علی قاری لکھ رہے ہیں کہ تفتہ زانی نے عجیب کام کیا پہلے تو اتفاق نقل کیا کہ لان شخصی جائز نہیں فلان تکفیر نہ کرنے پر سب اور پھر آگے خود یزید پر کرتے ہوئے تو فرماتے ہیں اللہ اکبر ولاقال نقل و الحق باد نقل ہی الاتفاق لے صفی محل اس نے جو کہا والحق اتفاق نقل کرنے کے بعد سفی محل ہی یہ موقع محل کے مطابق نہیں غلط انہوں نے کہا ہے جب پہلے علماء کا اتفاق نقل کر چکے ہو اما کرام کا تو پھر خود کیوں نکلتے ہو اس اتفاق اور مذہب سے تفتدانی جب نکلو گے تو تم تو خلاف مخالف مذہب قرار پاؤ گے تو مخالف مذہب کیسے بن سکتے ہو تم یا مخالف مذہب اگر تمہاری بات ہے تو کیا حیثیت رکھتی ہے مذہب کو دیکھنا پڑے گا کہ تمہیں دیکھنا پڑے گا ملا علی قاری یہ کہہ رہے ہیں ان نقل اتفاق لے سفی پھر بات یہ بھی نال فرماتے ہیں ماں ان رضا قطر الحسین لہ سب کفر فرمایا یہ بھی بات ساتھ بتا دیتا ہوں کہ قتل حسین پر راضی ہونے سے بندہ کافر نہیں ہوتا صرف راضی ہونے سے کافر ہوتا ہے تو نبی کے قتل پر راضی ہوتا علماء نے بہت بڑی بات لکھی حضرت عثمان غنی امام حسین سے افضل ہیں یا نہیں ہے وہ بولو بولو وہ تو مولا علی سے بھی افضل ہے امام حسین سے افضل کیوں رہا ہوں ان کو قتل کرنے والے کافر ہیں جب حضرت عثمان جو افضل ہیں ان کو قتل کرنے والے کافر نہیں ہیں تو امام حسین کو قتل کرنے والے کافر کیوں بن گئے ہوئے خیر تو ہے اپنی شریعت بناتے ہو تو حق یہ ہے کہ نبیوں کا قاتل کافر ہوتا ہے نبی کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنے والا کافر نہیں ہوتا جب تک کہ استحلال معاشیت میں نہایت المعصیت نہ پائی جائے غرض دیکھے <laughs> یہ کمال ابن ہومام کا قول نقل کرنے میں جہالت یا اس سے بڑی لانت خیانت وہ بھی ثابت ہو گئی میرے دوستو اس کے بعد دس نمبر پر بارونی کا جواہر المطالب باہونی کی پہلے حوالہ دے چکا ہوں سارا سمجھا چکا ہوں اس کی عبارت پیش کی اور وہی جو الکیا ہراسی پر جھوٹ اور اتحام سے بنائی گئی تھی باونی نے نقل کی خدا جانے انہوں نے نقل کی یا کسی شیے نے ملائی ایرانی نے جو چھاپنے والے ہیں لیکن اس کا بحمد اللہ تعالی ہم جواب دے چکے ہیں خیانت یا جہالت بتا چکے ہیں کہ یہ مسرب کفر رہی فی ری والی عبارت یہ امام القیہ ہراسی کی ہے ہی نہیں سارے ثبوت پیش کر دیے تو یہ ابو البرکات باعونی سے سمجھنا کہ وہ یزید کی تکفیر کے پکے قائل ہیں یہ غلط ہوا پہلے ثابت تو کرو یہ عبارت ان کی ہے آگے آگے امام شہاب الدین قسطلانی کی شرح بخاری وہ کل بیان کر چکا ہوں انہوں نے خیانت کی ہے ان کی آخری عبارت کا حصہ چھوڑ دیا میں وہ پیش کر چکا ہوں آگے کمال ابن کمال پاشا رحمہ اللہ ان کا حوالہ پیش کیا ان کا حوالہ وہ کیا کیا اس کا جواب دے چکا ہوں ابن کمال نے اتباع کر دی تفتہ کی یہ واحد شخص ہے جنہوں نے اتباع کر لی ٹھیک ہے اور یہ اسی طرح کی اتباع ہے جو اللہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دس دس بعض اوقات دس دس علماء ایک ایک غلطی کی اتباع کرتے چلے جاتے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے کیوں کہ تفتہ زانی رحمہ اللہ کی عبارت جو ہے اس کو غلط کہنے والے سارے شارہین ہیں ملا علی خانی سمیت وہ پہلے بتا چکا ہوں آگے حوالہ دیا شیخ نور الدین اجہوری مالکی کا یہ بھی انہی میں سے ایک ہے وقد اختار علی محمد بن عرف کفر الحجاج حجاج بن یوسف کو کافر قرار دینے کو ابن عرفہ اور محققین ان متبعین میں سے انہوں نے پسند کیا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں نہ جریمت جریمت یزید بل دونا کہ حجاج بن یوسف کا جرم جو ہے یزید کے جرم سے چھوٹا ہے اس کے باوجود حجاج بن یوسف کو جب کافر کہہ رہے ہیں تو یزید کو کافر کیوں نہ کہیں گے امام محمد بن عرفہ مالکی اور ان کے محققین متبعین لیکن یہاں پر صرف اتنا گزارش ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس بیچارے یتیم کو اتنا پتا نہیں ہے کہ کفر کے باب میں اگر اقبال چلتے ہیں تو فتوا مفتی کو کس پر دینا ہوتا ہے کاش کہ یہ بیچارہ فتح شامی سے اعلی حضرت بریلوی سے ہمارے مفتیان سے سیکھ لیتا کہ اصول تکفیر کیا ہے اصول تکفیر کیا ہے یہ دیکھیں میرے بھائیو اس کو شوق چڑھا ہوا ہے اپنے آپ سے صرف نظر کر کے جدید کو کافر قرار دینے کا تو میں ذرا شوق اس کا مٹا لیتا ہوں یہ شامی شریف کتاب الحدود باب المرتد میں آ کر علامہ شامی لکھتے ہیں وفل فتح و سغرا فتح و سغرا کتاب ہے فقہ حنفی کی الکفر و شان عظیم کفر بہت بڑی بلا ہے فلا اج المؤمن کافرن کسی مومن کو میں کافر نہیں بناؤں گا کافر قرار نہیں دوں گا متا وجد تو روایت تا ان لا یکفر متا وجدت روایت تو لا یکفر دو طرف فرمایا کہ میں کسی مومن کو کافر قرار نہیں دوں گا جب تک کہ مجھے کوئی ایک روایت بھی مل جائے گی ایسی جو اس کو کافر قرار نہیں دیتی یا جس کی وجہ سے وہ کافر نہیں بنتا وہ خلاصہ آگے علامہ شامی چلاتے ہیں وفیل خلاصہ تھے وغیرہ خلاصت الفتاوا وغیرہ کے اندر ہے ادا فل مسالہ مسالات وجوہ جب کسی مسئلے میں چاند وجہ بنتی ہوں کسی کے کافر ہونے کی تو جب تکفی لیکن بابا جو ہوں واحد یمنا ایک وجہ ایسی بنتی ہو جو اس کو کافر نہ قرار دیتی کافر اس سے نہ بنتا ہو فعال المفتی مفتی پر کیا لازم ہے ان یمیل تک فیرن یہ آپ مشہور بات ہے مفتی پر یہ لازم ہے کہ جس وجہ سے وہ کافر نہیں بنتا اسی کو پسند کرے اسی پر فتو دے کیوں تحسین بل مسلم مسلمان پر حسن زن رکھتے ہوئے مسلمان کے ساتھ اچھا گمان کرنے کی وجہ سے کہ جو مسلمان شخص ہے وہ کفر کو کیسے پسند کرے گا جان بوجھ کر بزازیا میں یہ ہے سر رہا بے ارادت منج فلا کفرے فلاں اللہ اکبر ولوی تہرارہ اللہ شامی یہ باہر کی عبارت آپ نقل کر رہے ہیں ملوی تحرانہ جو بات ادھر ادھر تحقیق کے بعد ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لا یفتہ کفر مسلم کسی مسلمان کے کفر کا فتوا نہ دیا جائے گا ام کا و لو کلام ہی اللہ محمل حاصل جب تک کہ اس کے کلام کا کوئی اچھا معنی نکلتا ہو اوکان فی کفر ہی اختلاف یا اس کے کفر میں اختلاف ہو کوئی کہتے ہو کافر ہے کوئی کہتا ہے نہیں ولو روایتن ضعیفتن اگرچہ ضعیف اور کمزور قول اور روایت ہو کسی امام کا کہ انہوں نے کہا ایسا بندہ کافر نہیں بنتا تو پھر بھی فعلا ہاد پھر بھی ضروری ہے کہ اسی روایت ضعیف اور قول ضعیف کا لحاظ کرتے ہوئے تکفیر سے کفے لسان کیا جائے اور نہ کی جائے یہ تو رسم المفتی ہے سمجھ آئی کہ نہیں تو بے فرض اگر ابن عرفہ رحمہ اللہ اور چاند اور ساتھی ان کے انہوں نے تکفیر کا قول کر دیا حجاج کا اور نور الدین اجہوری نے کہا کہ جزید کا اس سے بھی بڑا ہے فلان ہے تو میں پوچھتا ہوں اتنا تمیز نہیں ہے رسم المفتی تو کہہ رہے ہیں روایت ضعیف بھی مل جائے مقابلے میں ادھر تو مقابلے میں بیش بہا حجت الاسلم امام غزالی وغیرہ کتنے ہیں گنے نہیں جاتے تو پھر تکفیر کا کیا مانا اس کا مطلب ہے حضرت نہ خدا کا خوف رکھتے ہیں نہ کتابوں کی سمجھ رکھتے ہیں نہ علماء کے کلام کو سمجھتے ہیں نہ رسم المفتی پڑا ہے ہاں ڈاکٹری کے بعد شوق چڑھ گیا شیخ الاسلام بننے کا تو جو کچھ علماء کی کتابوں اور بزرگوں سے ظلم ہو سکتا ہے آپ کرتے چلے جاتے ہیں شیخ الاسلام بنے چلے جاتے ہیں اور ایک بدھو عوام ہے جو لبیک لبیک کہہ کر حضرت کو جناب نہیں سیکھوں پر اٹھا رکھی ہے اٹھا رکھا ہے اور اس کتاب کو کہتے ہیں بڑا مقبولیت اور پذیرائی ملی اور شرم کرو پذیرائی دینے والوں تم بھی اس کے ساتھی ہو گیا